حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک سا پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو سڑسٹھ